حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اس بچے کی دیت جسے والدہ کے پیٹ میں قتل کر دیا جائے ایک غرہ مقرر فرمائی ہے یعنی غلام یا لونڈی جس شخص کے خلاف آپ نے فیصلہ فرمایا تھا وہ کہنے لگا میں اس بچے کی دیت کیسے بھروں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ چیخا نہ بولا ایسا بچہ تو ضائع اور لغو ہوتا ہے یعنی معاوضے کا حقدار نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کاہن لگتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوبیس